عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھی پھر پلٹے تو عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور انہیں ساتھ لیے ہوئے مکہ کی پتھریلی زمین کی طرف نکل گئے وہاں انہیں ایک جگہ بٹھا دیا پھر ان کے چاروں طرف لکیریں کھینچ دیں اور ان سے کہا ان لکیروں سے باہر نکل کر ہرگز نہ جانا تمہارے قریب بہت سے لوگ آ کر رکیں گے لیکن تم ان سے بات نہ کرنا اور وہ خود بھی تم سے بات نہ کریں گے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جانا چاہتے تھے وہاں چلے گئے اسی دوران کہ میں اپنے دائرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا کچھ لوگ میرے پاس آئے وہ جاٹ لگ رہے تھے ان کے بال اور جسم نہ مجھے ننگے دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی ان کے جسموں پر مجھے لباس نظر آ رہا تھا وہ میرے پاس آ کر رک جاتے اور لکیر کو پار نہ کرتے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل جاتے یہاں تک کہ جب رات ختم ہونے کو آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں بیٹھا ہوا تھا آپ نے فرمایا رات ہی سے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں یعنی میں سو نہ سکا پھر آپ دائرے کے اندر داخل ہو کر میرے پاس آئے اور میری ران کا تکیہ بنا کر سو گئے آپ سونے میں خراٹے لینے لگتے تھے تو اسی دوران کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ میری ران کا تکیہ بنائے ہوئے سو رہے تھے یکا یک میں نے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے درمیان پایا جن کے کپڑے سفید تھے اللہ خوب جانتا ہے کہ انہیں کس قدر خوبصورتی حاصل تھی وہ لوگ میرے پاس آ کر رک گئے ان میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے بیٹھ گئے اور کچھ لوگ آپ کے پائتانے پھر ان لوگوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا ہم نے کسی بندے کو کبھی نہیں دیکھا جسے اتنا ملا ہو جتنا اس نبی کو ملا ہے ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کا دل بیدار رہتا ہے ان کے لیے کوئی مثال پیش کرو پھر انہوں نے کہا ان کی مثال ایک سردار کی مثال ہے جس نے ایک محل بنایا پھر ایک دسترخوان بچھایا اور لوگوں کو اپنے دسترخوان پر کھانے پینے کے لیے بلایا تو جس نے ان کی دعوت قبول کر لی وہ ان کے کھانے پینے سے فیض یاب ہوا اور جس نے ان کی دعوت قبول نہ کی وہ سردار اسے سزا دے گا پھر وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے اور ان کے جاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے آپ نے فرمایا سنا کیا کہا انہوں نے اور یہ کون لوگ تھے میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے تم سمجھتے ہو انہوں نے کیا مثال دی ہے میں نے پھر کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا انہوں نے جو مثال دی ہے وہ ہے رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان نے جنت بنائی اور اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دی تو جس نے دعوت قبول کر لی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جو اس کی دعوت نہ قبول کرے گا وہ اسے عذاب و اقاب سے دوچار کرے گا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکسٹھ یہ حدیث حسن صحیح ہے